السلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے انٹرنیٹ سروسز کی ہم نے ایف ٹی پی کی بات کی تھی ٹیل نیٹ کی ویب کی ای میل کی انسٹنٹ میسجنگ کی اور وائس اوور آئی پی کی بھی لیکن ان سے پہلے ہم نے بات کی تھی انٹرنیٹ پہ جو ایڈریسنگ سکیمز یوز کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم نے کچھ ڈسکشن کی تھی ہم نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ پہ اگر کوئی بھی کمپیوٹر ہے کوئی بھی نیٹ ورک ہے ان سب کو پہچان سکتے ہیں ہم تھرو اے یونیک آئیڈینٹیفائر جسے ہم آئی پی ایڈریس کہتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ پروٹوکال ایڈریس کہتے ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ یہ بتیس بائنری ڈیجٹس کا ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ آئی پی ایڈریس جو ہوتے ہیں کمپیوٹرس کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن ہیومنس کے لیے ان کو یاد رکھنا ذرا مشکل ہے تو اس کے لیے ایک اور طرح کے نام اویلیبل ہیں which are call domain names یہ وہ جو بائنری بتیس کا نمبر ہے اس کا ایک لیبل ہے and easy to remember a meaningful label for that number تو انہیں ہم ڈومین نیمز کہتے ہیں تو the fundamental address is the I P address اور اس کا لیبل جو ہے اسے ہم ڈومین نیم کہتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ بے شمار کمپیوٹر ایسے ہیں جو ڈومین نیم سسٹم رن کرتے ہیں یعنی وہ اگر آپ ان کو کوئی بھی ڈومین نیم دیں تو اس کا جو ریلیٹڈ آئی پی ایڈریس ہے وہ اس کو آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو سروسز کا جہاں تک تعلق ہے ہے سب سے سے پہلے ہم نے ایف ٹی پی کی کی بات تھی یہ وہ سروس جس کے ذریعے آپ ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر پہ کوئی فائل یا تو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر ریورس یعنی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہم نے ٹیلنٹ کی بات کی تھی telnet is a bit more powerful than F T P telnet میں آپ ایک ریموٹ کمپیوٹر کو یہاں پہ بیٹھے پوری طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اس پہ پروگرام رن کر سکتے ہیں آپ جو جی میں چاہے وہ کر سکتے ہیں ویب کے بارے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ تو انٹرنیٹ پہ جو سب سے عظیم سروس ہے وہ یہ جو ویب والی سروس ہے اور ویب پہ اگر آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹ دیکھنا ہو ویب کا تو آپ ایک یو آر ایل یوز کرتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو کال کرنے کے لیے اپنے پاس بلانے کے لیے ویو کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر یو آر ایل کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ جو ہوتا ہے اس پروٹوکال کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جس کے تحت وہ فائل آپ نے اپنے پاس بلوانی ہے دوسرا یعنی مڈل والا حصہ جو ہوتا ہے وہاں پہ اس سرور کا نام لکھا ہوتا ہے جہاں پہ وہ ڈاکومنٹ پڑا ہو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور آخری حصہ جو ہے یعنی جو رائٹ right موسٹ حصہ ہے یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ اس ایکچوئل ڈاکومنٹ کا نام لکھا ہوتا ہے یا پھر اس ایکچوئل ڈاکومنٹ کی ڈائریکٹری اور اس ایکچوئل ڈاکومنٹ کا نام لکھا ہوتا ہے تو ان تینوں کی مدد سے ہم سب سے پہلے تو پروٹوکول فائن کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کس مشین پہ وہ فائل پڑی ہوئی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اس فائل کا نام کیا ہے تو ان تینوں حصوں کی مدد سے ہم کسی بھی فائل کو جو کہ ویب پہ اویلیبل ہے اس کو اپنے پاس بلوا سکتے ہیں اس کو ویو کر سکتے ہیں ہم نے ای میل کی بھی بات کی تھی کہ ای میل جو ہے it is computer to computer messaging اور اس کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز اس کے بارے میں اٹریکٹو چیز جو ہے کہ اٹس ان ایکسپینسو اور خاصی تیز ہے لیکن اتنی بھی تیز نہیں ہے لیکن یہ بات ہم نے دیکھی تھی کہ کوئی بھی ای میل سسٹم جو ہے اس میں تین اینٹیز کا ہونا ضروری ہے ایک تو یہ کہ ای میل کلائنٹ ہوتا ہے دوسرا ایک S M T P server ہوتا ہے اور تیسرا پاپ تھری سرور ہوتا ہے ہم نے کہا تھا کہ ای میل کے ساتھ کچھ پرابلمس ہیں پہلی تو یہ کہ نسبتاً یہ سلو ہے یہ انسٹنٹینیس نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ اگر میں کسی کو ای میل میسج بھیجتا ہوں مجھے فوراً پتہ نہیں لگتا کہ یہ ان کو مل بھی گیا ہے یا نہیں یا پھر وہ صاحب وہاں پہ اویلیبل بھی ہیں اس میسج کو ریڈ کرنے کے لیے یا نہیں تیسرے یہ کہ میں ایک ٹو اینڈ فرو کانورسن نہیں کر سکتا email is is quite slow for that اور ہم نے کہا تھا کہ انسٹنٹ میسجنگ والی سروس جو ویب پہ رن کرتی ہے وہ ان ساری کی ساری پرابلمس کو سالو کرتی ہے انسٹنٹ میسجنگ کیا ہے انسٹنٹ میسجنگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے جو بعض کانٹیکٹس ہیں جن لوگوں سے آپ اکثر و بیشتر بات کرتے رہتے ہیں ان کی ایک لسٹ ڈیولپ کرتے ہیں جب بھی ان میں سے کوئی کانٹیکٹ آن لائن ہوتا ہے یعنی اویلیبل ہوتا ہے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ صاحب اپنے کمپیوٹر میں موجود ہیں آپ ان کو ایک میسج بھیج سکتے ہیں اور وہ اس کا جواب آپ کو بھیج سکتے ہیں اس کے بارے میں اس سسٹم کے بارے میں کی چیز یہ تھی کہ اس میں جو کنیکشن بنتے ہیں وہ سرور لیس ہوتے ہیں وہ پیئر ٹو پیئر کنیکشن ہوتے ہیں یعنی میرا کمپیوٹر اور میرا کانٹیکٹ جو اس کا کمپیوٹر ہے ہم آپس میں ڈائریکٹلی میسجنگ کرتے ہیں بیچ میں کوئی سرور کا دخل نہیں ہوتا سرور کا دخل ہوتا ہے لیکن صرف شروع میں اس اس اس کانٹیکٹ کو بنانے کے لیے جو ہمیں تھوڑی سی ہیلپ چاہیے وہ سرور کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد سرور کا دخل ختم ہو جاتا ہے آخری سروس جس کا ہم نے پچھلا تذکرہ کیا تھا وہ تھا وائس اوور آئی پی اس میں ٹی سی پی آئی پی نیٹورک پہ آپ کسی حساب سے جو آپ سے ریموٹلی بیٹھے ہیں ایک وائس کمیونیکیشن کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آل دو دس از ویری ان ایکسپینسو لیکن اس کی کوالٹی ابھی اتنی کچھ زبردست نہیں ہے but still you can have useful conversations without paying any toll charges to the phone company تو یہ تو تھی پچھلے لیکچر کی بات آج کا ٹاپک جناب ہے گرافکس اینڈ اینیمیشن آج ہم دیکھیں گے کہ گرافکس اور اینیمیشن کا رول کیا ہے آج کل کی کمپیوٹنگ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ گرافکس جو ہیں اور اینیمیشن جو ہے یہ کمپیوٹر اسکرین پہ کس طرح ڈسپلے کی جاتی ہے اور یہ بھی کہ مختلف طرح کے فائل فارمیٹس کون سے ہیں جس میں گرافکس اور اینیمیشن کی فائل جو ہیں اسٹور کی جاتی ہیں تو یہ کمپیوٹر گرافکس آخر چیز کیا ہے تو یہ ایسے امیجز ہیں جنہیں ہم کمپیوٹرز پہ بناتے ہیں کریٹ کرتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ٹو ڈی بھی ہوتے ہیں یعنی دو ڈیمینشن فلیٹ یا پھر تھری ڈی تھری ڈائمینشنل یعنی اس میں ڈیپتھ کا آنسر بھی ہوتا ہے لیکن ایک چیز دونوں میں کامن ہے کہ انہیں ڈسپلے کیا جاتا ہے ٹو ڈی اسکرینس پہ ہی کمپیوٹر کے جو ڈسپلے ہوتے ہیں جو مانیٹر ہوتے ہیں ان پہ وہ تو ہوتے تو ٹو ڈی ہیں تو چاہے آپ نے ٹو ڈی امیج دکھانا ہو یا تھری ڈی امیج دکھانا ہو وہ اسی پہ آپ نے دکھانا ہے تو اس میں آپ امیج کو اس طرح پروسیس کرتے ہیں تھری ڈی امیجز کے سلسلے میں کہ ایک الوژن سا کریٹ ہوتا ہے ڈیپتھ کا اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑی سی بعد میں بات کریں گے یہ کمپیوٹر گرافکس جو ہیں یہ یوز کہاں ہوتے ہیں تو سائنٹیفک اپلیکیشنز میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ آرٹسٹک ایکسپریشن کے لیے کہ لوگ خوبصورت سی چیز دکھا کے دوسروں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو امپریس کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بعض اس کی انڈسٹریل اپلیکیشنز بھی ہیں کمپیوٹر گرافکس کی ایک چیز جس کی وجہ سے کمپیوٹر بہت سہل ہو گئے ہیں بہت آسان ہو گئے ہیں یوز کرنے کے واسطے وہ یہ کہ کمپیوٹر کے انٹرفیسز جو ہو گئے ہیں وہ گرافیکل ہو گئے ہیں یعنی گرافکس کی وجہ سے کمپیوٹرز آسان ہو گئے ہیں یوز کرنا وجہ یہی ہے کہ جو گرافیکل یوزر انٹرفیسز ہیں ان میں ساری چیزیں بہت انٹوٹیو ہوتی ہیں آپ کو عجیب و غریب کمانڈ جو ہیں وہ میمورائز نہیں کرنا پڑتی آپ بس پوائنٹ کلک کرتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ وہ کام کر پاتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر گرافکس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ اس سے کمپیوٹرز عام آدمی کے لیے ایکسیسیبل ہو گئے ہیں ان کے لیے یوزفل ہو گئے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کمپیوٹر امیجز جو ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پہ ڈسپلے کس طرح کیے جاتے ہیں تو اب اس کی ہم بات کرتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین جو ہے یہ ایک کنٹینیوس چیز نہیں ہے بلکہ ڈسکریٹ چیزوں کو ملا کے بنی ہوئی ہے وہ ڈسکریٹ چیزیں جو ہیں انہیں پکسلز کہا جاتا ہے ایک ریگولر ارے ہے جس میں روز اینڈ کالمز میں یہ پکسلز بنے ہوئے ہیں تو کمپیوٹر نے جب کوئی امیج دکھانا ہوتا ہے کسی جگہ پہ تو وہاں پہ جو پکسل جو ہوتے ہیں ان ان کو کو وہ آن آن کر دیتا دیتا ہے ہے بلکہ نہیں کرتا ایک خاص کلر بتا اور ان کا رنگ وہ خاص کلر ہو جاتا ہے تو اس طرح کمپیوٹر جو ہے چیزوں کو ڈسپلے کرتا ہے by providing some colour information to a pixel اور وہ پکسل جو ہے وہ کلر ڈسپلے کرنا شروع کر دیتا ہے جب بہت سارے پکسل کمپیوٹر کی انسٹرکشن کے مطابق رنگ ڈسپلے کرتے ہیں اس سے پھر ایک آپ کو پیٹرن ایک امیج سا نظر آتا ہے اور وہ امیج وہی ہوتا ہے جو کمپیوٹر آپ کو دکھانا چاہتا ہے تو آئیے یہ پکسل جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں یہ پکسل کیا ہے they are the smallest image forming element یعنی اس سے چھوٹی چیز آپ کسی کمپیوٹر کی اسکرین پہ نہیں بنا سکتے تو pixel pixels are the smallest image forming elements on a screen on a computer screen computer display جو ہوتا ہے it's it's a regular grid of these pixel یعنی وہ روز اور کالم میں یہ چھوٹے چھوٹے اسکوئرش سے پکسل بنے ہوتے ہیں ان میں کیبلٹی کیا ہے ان میں کیبلٹی یہ ہے کہ یہ کوئی بھی رنگ اختیار کر سکتے ہیں جو بھی کمپیوٹر رنگ انہیں بتاتا ہے یہ اس رنگ کو اختیار کر سکتے ہیں تو کمپیوٹر نے جب کوئی امیج شو کرنا ہوتا ہے تو جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ یہ جو پکسلز ہیں ان کو مختلف طرح کے وہ رنگ سائن کرتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں امیج نظر آنا شروع ہوتا ہے میں آپ کو ایک سادہ سا امیج دکھاتا ہوں یہ ایک اسکوئر ہے اب دیکھیے کہ کمپیوٹر اس اسکوئر کو کس طرح ڈسپلے کرتا ہے پہلے تو یہ کہ آپ کو ایک یہ ریگولر سا گریڈ نظر آ رہا ہے اس میں سارے کے سارے پکسل اس وقت آف ہیں ان کے پاس ان میں کوئی کلر نظر نہیں آ رہا لیکن جب کمپیوٹر انہیں کمانڈ دیتا ہے تو یہ آپ کو اسکوئر نظر آنا شروع ہوتا ہے یعنی ان پکسلز کا رنگ چینج ہونا شروع ہوتا ہے کمپیوٹر ایک پکسل کو ایک رنگ دیتا ہے دوسرے کو وہی کیونکہ یہ جو ہم آپ کو امیج دکھا رہے ہیں یہ سارے کے سارا ایک ہی طرح کے رنگ سے بنا ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے جو پکسلز ہیں ان کو کمپیوٹر انفارمیشن دیتا ہے کہ بھائی اپنا یہ والا رنگ کر لیں جب وہ اپنا رنگ کر لیتے ہیں اور یہ بڑی تیزی سے ہوتا ہے جب وہ اپنا یہ رنگ کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک اسکوئر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ پکسل جو ہیں ان کو کلر ہم بتاتے ہیں اور یہ وہ کلر اختیار کر لیتے ہیں جب ہم انہیں ایک کلر بتاتے ہیں تو کس طرح بتاتے ہیں اس کی مختلف سکیمز ہیں ایک سکیم یہ ہے کہ آپ ایک ٹرپلٹ ان کو دیتے ہیں یعنی تین نمبر دیتے ہیں انہیں پہلا نمبر جو ہوتا ہے وہ ریڈ کی انٹینسٹی بتاتا ہے دوسرا گرین کی انٹینسٹی اور تیسرا بلو کی انٹینسٹی کہ پکسل کو بتایا جاتا ہے کہ اپنا جو ریڈ والا ایلیمنٹ اس کو اتنا کر دو گرین والے کو اتنا کر دو اور بلو والے کو اتنا کر دو آپ کو علم ہے کہ یہ تینوں جو ہیں پرائمری کلرز ہیں ان کلرز کی مختلف انٹینسٹیز کو مکس کر کے آپ کوئی بھی رنگ چاہیں ڈسپلے کر سکتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تینوں کلرز جو ہیں ایک پکسل کو آٹھ آٹھ بٹ کی صورت میں بتاتے ہیں یعنی R G B red green blue جو ہے اس میں سے مختلف ویلو اسٹور کی جا سکتی ہیں تو ریڈ جو ہے وہ زیرو سے تک کوئی بھی ویلو ہو سکتی ہے گرین بھی اسی طرح بلو بھی اسی طرح تو اس طرح جو total number of colour combination بنتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں سولہ ملین سے بھی کچھ زیادہ تو یعنی یہ جو کمپیوٹر ڈسپلے جس میں ہر پکسل کے پیچھے تین تین بائٹس ہوں آر جی اور بی کی ان میں کیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر پکسل کو سولہ ملین میں سے کسی بھی ایک رنگ پہ لا سکتے ہیں سولہ million possibilities for each pixel اچھا اب یہاں پہ تھوڑی گڑبڑ ہے وہ گڑبڑ یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک ایکس جی ڈسپلے ہے ڈسپلے شاید آپ کو علم ہو وہ اس میں one zero two four time seven six eight pixel ہوتے ہیں ایکس جی ڈسپلے ہے اس میں آپ ایک پورے کے پورے ڈسپلے پہ ایک امیج دکھانا چاہتے ہیں فرض کریں کہ وہ آپ امیج دکھا رہے ہیں یہ جو اسکیم جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ ہر پکسل کے پیچھے تین بائٹس ہوتی ہیں تو یہ جو امیج ہوگا اس کا ٹوٹل سائز پتا کتنا ہوگا یعنی جس فائل میں اس امیج کو آپ اسٹور کریں گے وہ پتا کتنی بڑی ہوگی اس کا سائز ہوگا جناب 2.25 میگا بائٹس ٹو پوائنٹ یعنی ٹو ملین سے زیادہ بائٹس چاہیے ہوں گی اس امیج کو اسٹور کرنے کے لیے جناب یہ بہت زیادہ تو اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے کمپیوٹر سائنٹسٹ نے خاصی کلیور سی بات اسکیمس بنائی ہے کہ امیج نظر ویسا ہی آئے لیکن جب ہم اس کو اسٹور کرنے جائیں اس کی فائل کا سائز جو وہ اتنا بڑا نہ ہو دو اسکیمس ہیں جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کیونکہ وہ زیادہ پاپولر ہے ایک اسکیم کہلاتی ہے کلر میپنگ کی اسکیم اور دوسری کہلاتی ہے ڈیدرنگ کی اس میں کلر میپنگ کی ذرا نسبتاً بہتر ہے ڈیدرنگ کی کوالٹی کچھ اتنی زبردست نہیں ہے کلر میپنگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ امیج میں دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کلرز کتنے ہیں کیونکہ شاید ہی کوئی ایسا امیج ہو جس میں سولہ کے سولہ ملین کلر سارے کے سارے موجود ہوں تو آپ دیکھتے ہیں وہ کتنے کلرز ہیں پھر آپ ایک ٹیبل بناتے ہیں اس میں ان سارے کے سارے کلرز کو آپ نمبر وار لکھ دیتے ہیں کہ ون اس سے بلو ٹو اس سے ریڈ تھری اس سے لائٹ بلو اس طرح آپ ایک ٹیبل سا بنا لیتے ہیں اور فرض کریں چھوٹا ٹیبل ہے یعنی اس امیج میں صرف سولہ کلر ہے تو اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ آپ کو ہر پکسل کے لیے صرف سولہ میں سے کوئی ایک کلر ہی چوز کرنا پڑے گا یعنی سولہ کلر جو ہے وہ صرف چار بٹس میں سیو ہو جاتے ہیں یعنی ہر دو پکسل کے لیے اسٹوریج کی کتنی ریکوائرمنٹ ہوگی ایک بائٹ پہلے ہم ہر پکسل کے لیے تین بائٹ یوز کر رہے تھے یہاں پہ ہر دو پکسل کے لیے ہم صرف ایک بائٹ یوز کر رہے ہیں عموماً جو امیجز اسٹور کیے جاتے ہیں تو سولہ کلرز کی بجائے عموماً سکس کلر کی اسکیم یوز کی جاتی ہے یعنی ہر پکسل کے لیے صرف ایک بائٹ جو ہے اس میں چیزیں اسٹور کی جاتی ہیں تو بجائے تین کے صرف اور صرف ایک بائٹ میں آپ اس پکسل کی انفارمیشن دے دیتے ہیں تو وہ جو 2.25 والا امیج تھا 2.25 میگا بائٹ کا وہ اب صرف 0.75 میگا بائٹ میں یعنی ون تھرڈ سائز میں اسٹور ہو سکے گا تو اگین کیا کیا ہم نے ہم نے ایک میپ بنایا ہم نے جتنے بھی کلر یوز ہو رہے ہیں ان کو ایک ٹیبل میں اسٹور کیا ہے ادھر وہ کلرز لکھے ہوئے آر جی میں اور یہاں پہ ان کا ایک ریفرنس نمبر لکھا ہوا ہے جو اگر 256 ففٹی سکس کلر ہم یوز کرنا چاہتے ہیں وہ 0 سے 255 تک ہوگا تو ان کلرز کے جو کلر سٹور ہوتے ہیں وہ 0 سے 255 میں ہوں گے ہم دیکھتے ہیں اچھا اس پکسل کا رنگ ہونا چاہیے 236 تو ہم اس ٹیبل میں جا کے دیکھیں گے 236 236 کا مطلب کیا ہے تو ہمیں آر جی بی میں پتہ لگ جائے گا 236 کا کیا مطلب ہے کہ ریڈ 73 ہو گرین 49 ہو اور بلو جو ہے وہ 56 اور وٹ ایور تو اس کلیور سیم کے ذریعے آپ کی سٹوریج ریکوائرمنٹ جو ہے وہ نسبتاً کم ہو جاتی ہے تو یہ کہلاتی ہے کلر میپنگ کی اسکیم اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایک ٹیبل دکھا دیتا ہوں اس میں ہم نے آپ کو صرف پہلے چار کلرز دکھائے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا ہے کہ ون جو ہے پہلا کلر جو ہے اٹس یلو یلو آپ کو پتا ہے کہ ریڈ اور گرین سے مل کے بنتا ہے تو ریڈ 255 گرین 255 اور بلو زیرو کون سا رنگ بنے گا یلو اس طرح ریڈ رنگ ہے یا سائن رنگ ہے وہ بنتا ہے گرین اور بلو کے ملانے سے اورنج جو ہے وہ تینوں کلرس کے کمبینیشن سے کچھ بنتا ہے اس طرح ہم سارے کے سارے کلرس جو ہمارے امیج میں یوز ہو رہے ہیں ان کو اس ٹیبل کی فارم میں لکھ لیتے ہیں اس طرح اس امیج کو اسٹور کرنے کے لیے جتنی ہمیں اسپیس چاہیے ہوتی ہے وہ نسبتاً کم ہو جاتی ہے تو یہ تو تھی جناب کلر میپنگ کی اسکیم دوسری اسکیم جو ہے وہ ہے ڈیدرنگ کی ڈیدرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آلٹرنیٹنگ پکسلس کے کلر فکس کر کے ایک ایسا رنگ پروڈیوس کرتے ہیں جو اوریجنلی آپ کے پاس نہ ہو یہ جو بھی میں نے آپ کو ٹیبل دکھایا تھا نا اسے کہتے ہیں پلیٹلیٹ کسی امیج کی پلیٹلیٹ وہ ایک ٹیبل سا ہوتا ہے جس میں کلر کا ریفرنس لکھا ہو اور ایکچوئل کلر لکھا ہوا ہو تو فرض کریں کہ آپ کی یہ جو پلیٹلیٹ ہے اس میں یلو نہیں ہے آپ نے ایک ایریا میں یلو رنگ دکھانا ہے آپ کی پلیٹلیٹ میں یلو نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کریں گے یہ کہ جو آلٹرنیٹنگ پکسلز ہوں گے ان کو آپ ریڈ اور گرین کرتے جائیں گے red green red green red green اس سے آپ کی آنکھ کو جو پرسپشن ملے گی وہ یلو کی ملے گی تو ڈیزرنگ ہوتا یہ ہے کہ ایک کلر جو آپ کی پلیٹلیٹ میں ایگزٹ نہیں کرتا اس کو آپ سیمولیٹ کرتے ہیں اس کو آپ اپروکسیمیٹ کرتے ہیں by turning two consecutive pixels on two different colours اور ان کلرس کا کمبینیشن جو ہوتا ہے وہ جو مسنگ کلر جو آپ سیمولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے برابر ہوتا ہے تو اس اسکیم میں صرف ایک چھوٹی سی پرابلم ہے وہ پرابلم یہ کہ جو امیجز کی کوالٹی ہوتی ہے وہ اتنی زبردست نہیں ہوتی کیونکہ دیکھیں نا جو بجائے اس کے کہ آپ ایک پکسل کو یلو کر دیں آپ دو پکسل کو مختلف رنگ کر کے ان سے یلو نکلوا رہے ہیں تو اس لیے ذرا تھوڑی سی کورسنیس آپ کے امیج میں آ جاتی ہے اس کی کوالٹی تھوڑی سی پور ہو جاتی ہے جو پچھلی اسکیم میں نے آپ کو دکھائی تھی کلر میپنگ کی اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کی امیج میں صرف دو سو پچپن کلرز ہی ہیں تو چاہے آپ وہ تھری بائٹس والی اسکیم سے انہیں آپ ریپرزینٹ کر لیں یا پھر یہ ون بائٹ کی جو کلر میپنگ کی سے ریپرزینٹ کر لیں آپ کا امیج exactly وہی ہوگا چاہے آپ ایک اسکیم یوز کریں یا دوسری ڈیدرنگ میں ایسا نہیں ہوتا ڈیدرنگ میں quality of the image deteriorate وہ ذرا تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے ہم نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ کمپیوٹر اسکرین جو ہے اس پہ یہ پکسلز ہوتے ہیں in the form of a grid اور یہ پکسل جو ہوتے ہیں ان کا ایک فائنائٹ سائز ہوتا ہے اسکوائر سے ہوتے ہیں پرابلم پیدا ہوتی ہے جب آپ اس یہ جو گریڈ ہے اس پہ ایک ڈائگنل لائن لگانا چاہیں اگر آپ ایک ڈائگنل لائن اس پہ لگانا چاہیں گے تو ہوگا کیا بعض اوقات وہ ڈائگنل لائن ہوگی وہ دو پکسلز کے بیچ میں سے گزر رہی ہوگی تو آپ ان میں سے کون سا پکسل آن کریں گے مختلف اسکیمیں اس کے لیے لیکن چاہے جو بھی اسکیم آپ یوز کریں اس سے وہ آپ کو لائن جو ہے نا ذرا وہ جیکٹ سی لگے گی لگے گی جس طرح سیڑھیاں سی بنی ہوئی ہیں اسٹیئر کیس افیکٹس آپ کو ایک ملے گا this problem is called the aliasing effect یہ پرابلم یعنی کہ جو آپ کے پکسلس کا ایک فائنائٹ سائز ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے کہ آپ کے پکسل جو ہیں وہ اس سے جتنے ہیں اس سے مزید چھوٹے نہیں ہو سکتے اس کی وجہ سے یہ ایلیسنگ کی پرابلم آ رہی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس پرابلم کا حل کیا ہے اس پرابلم کا حل یہی ہے کہ اپنے پکسلز کو اور چھوٹا کریں اس کے علاوہ ایک حل اور بھی ہے وہ سولوشن جو ہے اسے کہتے ہیں اینٹی ایلیسنگ اینٹی ایلیسنگ کے ذریعے آپ یہ جو اسٹیئر کیس افیکٹ ہے اس کو مینج کر سکتے ہیں یعنی سچویشن کو ذرا بہتر بنا سکتے ہیں آپ مانیٹر وہی یوز کریں گے آپ کی اسکرین وہی ہوگی اس پہ اتنے ہی پکسل ہوں گے اسی سائز کے ہوں گے جیسا کہ پہلے تھے لیکن امیج کو ذرا تھوڑے سے مختلف طریقے سے ڈسپلے کر کے آپ پرسپشن ویور کو ایسی دیں گے کہ اس کو لگے گا کہ یہ ایک اسموتھ لائن ہے یہ ایک جیکٹ لائن نہیں ہے فرض کریں کہ آپ نے سفید رنگ کی ایک سیدھی لائن ڈرا کرنی ہے جب وہ شروع ہوتی ہے تو وہ ایک پکسل پہ تقریباً فورٹی پرسینٹ اوور لیپ ہے دوسرے پہ تقریباً سکسٹی پرسینٹ ہے تھوڑی سی وہ یوں کر کے اوپر جاتی ہے اور اوپر جاتے جاتے یہ اوور لیپ ذرا چینج ہوتے جاتے ہیں آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ بجائے ایک دو کے تین پکسلز پہ اوور کر رہی ہے ایک پہ تقریباً 58% ہے دوسرے پہ 41% ہے اور ایک پہ صرف 1% پرسینٹ یعنی ذرا سا اسے ٹچ کر رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لائن کو ہم کس طرح ڈسپلے کریں جناب اس لائن کو ڈسپلے کرنے کے لیے دو طریقے تو سادے سے ہیں اور ایک ہے اینٹی ایلیسنگ والا پہلے وہ جو دو آپشنز ہیں شروع والی ان کو ذرا ہم دیکھ لیں پہلے میں ہم یہ کریں گے کہ جس پہ سے سب سے زیادہ اوور لیپ ہے نا جس پکسل پہ سب سے زیادہ اوور لیپ ہے اس کو ہم وائٹ کر دیں گے اور باقیوں کو ہم کوئی فکر نہیں کریں گے ایک یہ طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی اوور لیپ ہے اس کو ہم وائٹ کر دیں گے فورٹی سکسٹی پہ فورٹی پرسینٹ ایک پہ ہو سکسٹی ایک پرسینٹ ہم دونوں میں آن کر دیں گے ان کو ذرا اگر آپ ایک نظر دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ کتنے برے لگتے ہیں یہ پہلی سچویشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تصویر میں ایک کنک سا آ گیا ہے اس لائن میں کیونکہ ہم صرف میکسیمم اوور لیپ والے پکسل کو آن کر رہے ہیں دوسرا طریقہ جو ہے یہ شاید اس سے بھی بدلا لگ رہا ہے کہ جہاں پہ اگر ذرا سا بھی اوور لیپ ہے ہم اس پکسل کو وائٹ کر دیتے ہیں یہ تو اور بھی برا لگ رہا ہے تیسرا طریقہ جو ذرا بہتر لگتا ہے وہ ہے اینٹی ایلسنگ کا ہم کریں گے یہ کہ جتنا اوور لیپ ہے نا اس لحاظ سے اس پکسل کا رنگ ہم ڈٹرمن کریں گے فرض کریں ہم نے وائٹ لائن ڈرا کرنی ہے ایک پکسل پہ 40% پرسینٹ اوور لیپ ہے دوسرے پہ 60% ہے ہم یہ کریں گے جس میں زیادہ اوور لیپ ہے نا اس کو ہم گرے کر دیں گے اس کو تقریباً ہم 40% پرسینٹ گرے کر دیں گے 40% پرسینٹ گرے کر دیں گے اور دوسرے والا جس پہ 40% پرسینٹ اوور لیپ ہے اس کو ہم 60% پرسینٹ گرے کر دیں گے یعنی اس کو زیادہ گرے کر دیں گے یعنی جس پہ زیادہ اوور لیپ ہے اس کو ہم وائٹ نہیں کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم گرے رکھیں گے لیکن اس میں جو وائٹنس والا فیکٹر ذرا زیادہ ہوگا دوسرے والا جس پہ اوور لیپ کم ہے اس کو ہم تھوڑا سا مزید ڈارک کر دیں گے اس طرح کر کے اس اسکیم کے ذریعے یعنی ہر پکسل کی intensity it is proportional to the overlap اور اس طرح اگر ہم اس لائن کو ڈرا کریں گے تو وہ کچھ اس طرح نظر آئے گی یہ لائن اس وقت خاصی گرینی ہے لیکن اگر آپ اس کو ذرا فائنر لیول پہ دیکھیں ذرا اس کو دور سے دیکھیں تو جو پہلی دو میں نے آپ کو سولوشن بتائے تھے ان کے مقابلے میں اٹ لکس مچ بیٹر تو بجائے اس کے کہ ہم صرف میکسیمم اوور لیپ والوں کو آن کر دیں یا پھر جہاں پہ ذرا سا بھی اوور لیپ ہے ان کو آن کر دیں اگر ہم یہ گرے اسکیل والی اسکیم آزمائیں تو اس سے آپ دیکھیں گے جو پکچر بنتی ہے جو تصویر نظر آتی ہے it looks better it is it is more pleasing to the eye تو یہ تھی اینٹی ایلسنگ جس کے ذریعے آپ کا ریزولوشن اتنا زبردست نہیں آپ کے مانیٹر کا لیکن پھر بھی آپ اس اسکیم کے ذریعے امیج کی کوالٹی کو ذرا بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی امیج ہو اس کو اگر آپ نے کمپیوٹر پہ اسٹور کرنا ہو ایک فائل کی صورت میں تو پہلی چیز جو آپ کو سوچنی پڑتی ہے کہ اسے کس فارمیٹ میں میں اسٹور کروں جس فارمیٹ میں آپ نے اسٹور کرنا ہے ظاہر آپ چاہیں گے کہ اس فائل کا سائز اتنا زیادہ نہ ہو تو فارمیٹ آپ سلیکٹ کرتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو کہ امیج ہے کیسا اس امیج کی نیچر کیسی ہے فار ایگزامپل اگر کوئی نیچرل سینری کا کوئی ریئل امیج آپ کے پاس ہے اس کو آپ اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس میں ریگولر چیزیں نہیں بڑی ارگولر سا امیج ہوتا ہے اس میں کوئی جیومیٹرک شیپس وغیرہ نہیں ہوتی پکسل ٹو پکسل رنگ خاصا ویری کر سکتا ہے ایک پکسل یہ ہے اس کے برابر والا there is a very good chance کہ اس کا رنگ کچھ اور ہوگا تو یہ والے جو ہیں یہ والے جو امیجز ہیں یعنی نیچرل سینری کے ان کو ہم as a bitmap use کرتے ہیں ان کو ہم as a bitmap store کرتے ہیں ایک تو یہ ہوگی امیجز کی ٹائپ دوسری ٹائپ ایسی ہے جو ذرا جس میں ریگولر فگر زیادہ ہیں یعنی اس میں جومیٹرک شیپس زیادہ ہیں فار ایگزامپل اگر میں ایک کیڈ کی ڈیزائن کیڈ کی ایک پکچر جو ہے اس کو اسٹور کرنا چاہتا ہوں فرض کریں کہ میں نے ٹرانزسٹرس کو آپس میں جوڑ کے کیڈ کے ذریعے ایک ڈرائنگ سی بنائی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانزسٹر کے سرکلز ہوں گے ان کے درمیان اسٹریٹ لائنز ہوں گی it's a very regular picture اس میں جیومیٹرک شیپس خاصی ہیں ایسی پکچرز کو میں بٹ میپس کے ذریعے اسٹور نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں نا اگر ایک بڑا سا سرکل ہے تھاؤزینڈ پکسل اس کی بجائے میں بہتر طریقے پہ یہ کہہ سکتا ہوں جناب ایک سرکل بنا دیں اس کا اوریجن یہاں پہ ہونا چاہیے اس کا ریڈیس یہاں پہ ہونا چاہیے تو اس یہ جو میں نے آپ کو بعد میں چیز بتائی ہے اس میں انفارمیشن بڑی تھوڑی سی ہے لیکن ریزلٹ وہی ہے ویر ایز اگر میں ساری کی ساری پکسل کو اسٹور کروں تو مجھے اسٹوریج کیپیسٹی زیادہ چاہیے ہوگی یہ والی چیز جہاں پہ میں پکچر کے اندر جو یہ جومیٹرک شیپس ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہوں ایسی اگر میں اپنی فائل کو اسٹور کروں تو میں کہوں گا کہ جناب میں ویکٹر فارمیٹ میں فائل کو اسٹور کر رہا ہوں تو جب ارریگولر پکچر ہو اس کو ہم بٹ میپ میں کرتے ہیں اسٹور اگر وہ ریگولر سی پکچر ہو اس میں خاصی جیومیٹرک شیپس ہو خاصی لائنز وغیرہ ہوں ایسی پکچرس کو ہم ویکٹر فارمیٹ میں سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ایک تیسری چیز بھی آ جاتی ہے بعض امیجز ایسے ہوتے ہیں جس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں یعنی اس میں کچھ ریگولر شیپس بھی ہوتی ہیں کچھ ریگولر شیپس بھی ہوتی ہیں اس صورت میں کیا کیا جائے تو اس میں جناب دیکھ لیں کہ اگر اس میں ریگولر شیپ زیادہ ہیں تو اس کو ویکٹر فارمیٹ میں کر دیں اگر اس میں ارریگولر شیپ زیادہ ہیں تو اس کو بٹ میپ میں کرنے کی کوشش کریں یا پھر یہ کہ دونوں میں کر کے دیکھیں جس میں ریزلٹ بہتر آئے اسٹک دیٹ ذرا ویکٹر فارمیٹ کی اور بٹ میپ فارمیٹ کی تھوڑی سی اور بات کر لیں ویکٹر فارمیٹ کو ہم آبجیکٹ فارمیٹ بھی کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ اس میں جب بھی کوئی چیز آپ ڈرا کرتے ہیں کوئی سرکل ڈرا کرتے ہیں ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں اسٹریٹ لائن ڈرا کرتے ہیں اٹس لائک این آبجیکٹ اس کی آئیڈینٹی برقرار رہتی ہے even after you have draw it یعنی آپ اسے ڈرا کر چکے اب آپ اس کو موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ پکسل بائی پکسل نہیں کرتے آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں پڑھ کے کہیں اور رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے جو قائم ہے جو رہتی ہے even after you have drawn it اسی طرح آپ اگر اس کو ڈپلیکیٹ کرنا چاہیں وہ بہت آسان اس کو سلیکٹ کریں اور ڈپلیکیٹ کر لیں اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ والے جو ویکٹر گرافکس یا پھر آبجیکٹ گرافکس جو ہوتے ہیں they are generally resolution independent یعنی اگر آپ ان کو ایک چیپ سے مانیٹر پہ دیکھیں یا ایک بڑے عظیم سے مانیٹر پہ دیکھیں آپ کو امیج تقریباً ایک جیسا لگے گا کیونکہ what it does is it it does not go pixel by pixel it goes by the shapes وہ اگر آپ کو ایک لائن دکھائے گا تو وہ اس طرح اسٹور نہیں ہوگا یہ پکسل آن کرو یہ پکسل آن کرو یہ پکسل آن وہ کہے گا جناب ایک انچ کی آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے وہ لائن یہاں سے شروع ہونی ہے اور وہاں پہ ختم ہونی ہے اس کے بیچ میں ان دونوں پوائنٹس کے بیچ میں جتنے بھی پکسل ہیں ان کو آپ آن کر دیں یہاں پہ کی چیز یہ ہے کہ یہ جو لائن ہم نے ڈرا کی اس کے بگننگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ میں اٹ ڈز میٹر کہ پچاس پکسل ہیں یا پانچ ہزار پکسلز ہیں دے ول آل بی ٹرن آن یعنی ریزولوشن انڈیپینڈنس کی چیز یہ ہے کہ ویکٹر فارمیٹ میں جب چیزوں کو اسٹور کیا جاتا ہے تو نہ صرف وہ ریزولوشن انڈیپینڈ ہوتی ہیں اس فائل کا سائز بھی خاصا کم ہوتا ہے کیونکہ آپ کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ آپ نے پچاس پکسل آن کرنے یا پچاس ہزار کرنے آپ نے بس کہنا کہ جناب ایک انچ کی لائن ڈرا کرنی ہے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک صرف اتنی سی انفارمیشن آپ کو دینی پڑتی ہے آپ کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ پچاس پکسلز ہیں اس کا یہ کلر ہوگا اس کا یہ کلر ہوگا اس کا یہ کلر ہوگا یہ کلر ہوگا ایسا آپ کو نہیں کرنا پڑتا اس کی ایگزامپلس کیا ہے ویب پہ ایس ڈبلو ایف فائلس خاصی پاپولر ہیں Shockwave flash files it's a vector base format اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ایک فارمیٹ کچھ عرصے کے بعد بہت زیادہ پاپولر ہوگا it's call the S V G format اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بعد میں بات کریں گے ونڈوز میٹا فائل کا ایک فارمیٹ ہے اس کے علاوہ has been around for a a long time it's also vector اور آبجیکٹ گرافک فارمیٹ دوسری طرح کے جو امیجز ہوتے ہیں وہ بٹ میپڈ ہوتے ہیں ان کو ہم راسٹر گرافکس پہ انکلوڈ کرتے ہیں تو بٹ میپڈ امیجز یا راسٹر گرافک امیجز جو ہیں اس میں ہر بٹ جو ہے اس کے بارے میں الگ سے انفارمیشن اسٹور کرنی پڑتی ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ایک امیج ڈرا کریں اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے once you have drawn it once you have drawn it اب یہ صرف it's a bunch of bits اور کچھ نہیں ہے یہ اگر آپ ایک بٹ میں اپنی امیج ڈرا کریں اس کے بعد دوسرا اس کے اوپر ڈرا کریں اب ان کو آپ الگ کرنا چاہتے ہیں یا ایک کو اسٹریچ کرنا چاہتے ہیں دوسرے کو نہیں کرنا چاہتے خاصا مشکل کام ہے اگر آپ ان میں سے صرف ایک کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کتنا آسان نہیں ہو سکتا آپ کو بٹ بائی بٹ اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے اور جب آپ اوپر والے امیج کو ڈیلیٹ کریں گے تو اس کے نیچے جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ڈیلیٹ ہوگا اوور لیپنگ بٹس نہیں ہوتی اب bit can have just one colour تو یہ جو بٹ بائف گرافکس ہیں اس میں اگر ایک دفعہ امیج ڈرا ہو جائے اس کو چینج کرنا خاصا مشکل ہے اگر آپ اس امیج کا ریزولوشن چینج کریں اگر فرض کریں آپ نے اس کو وی جی اے کی بجائے اس سے بھی کوئی لوور فارمیٹ ہے اس میں دکھانا ہو تو جو وہ لوور فارمیٹ میں آپ جائیں گے اس امیج کو آپ کو تھوڑا سا ٹچ اپ کرنا پڑے گا ایک آدھا پکسل ادھر سے ادھر اس کا رنگ چینج کرنا پڑے گا تاکہ امیج ریزنیبل لگے وجہ یہی ہے کہ یہ فارمیٹ جو ہے it is not resolution independent this format is not resolution independent تو جب بھی آپ امیج کا ریزولوشن چینج کریں گے آپ کو تھوڑا سا ٹچ اپ ورک کرنا پڑتا ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا پڑتا ہے اس کو تھوڑا سا میک اپ ٹھیک کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ ہر بٹ کو علیحدہ سے اسٹور کر رہے ہیں اس لیے ان فائلز کا یعنی بٹ میپ فائلس کا سائز بھی خاصا زیادہ ہوتا ہے ان کی ایگزامپل جو ہیں وہ ایک جیف ویب پہ بہت پاپولر ہے اس کے علاوہ جے پی جیز جو ہیں وہ بھی ویب پہ خاصی پاپولر ہے اس کے علاوہ ایک بٹ میپ ونڈوز کمپیوٹر پہ خاصا پایا جاتا ہے بی ایم پی فائلس وہ بھی ونڈوز کمپیوٹر پہ خاصی یوز ہوتی ہیں اب ذرا ہم ان فارمیٹس کا ذرا نسبتاً زیادہ تذکرہ کر لیں جو ویب پہ خاصے پاپولر ہیں روز ہم ویب کو یوز کرتے ہیں روز ہم ان گرافکس کو دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں سب سے پہلا فارمیٹ جو ویب پہ پاپولر ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہے جیف یعنی گرافیکل انٹرچینج فارمیٹ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بٹ میپ اسٹور کرتے ہیں لیکن ان کو کمپریس کر کے اسٹور کرتے ہیں اس کے لیے آپ ایک خاص ایلگریدم یوز کرتے ہیں which is call the L Z W algorithm اس کے ذریعے اس کو اسٹور کر کے آپ فائلیں بناتے ہیں اس کمپریسڈ بٹ میپ فارمیٹ میں ہوتا یہ ہے سب سے پہلے تو آپ کا جو امیج جو ہے اس میں چاہے بے شمار کلر ہوں آپ ان کلرز کی تعداد کو کم کرتے ہیں کیونکہ جتنے زیادہ کلرز ہوں گے اتنا ہی امیج کا سائز بڑا ہوگا تو آپ ان کی تعداد کو کم کر کے 256 اور لیس کر دیتے ہیں دیٹس فرسٹ اسٹیپ اگر آپ نے ایک جف بنانی ہے آپ کو ایک امیج ملتا ہے جف میں کنورٹ کنورٹ کرنے کے لیے تو آپ ان کے سارے کے سارے جو کلرز ہیں ان کو آپ 256 ففٹی تک ریسٹرکٹ کرتے ہیں اگر فرض کریں ایک یلو ہے اور ایک اور یلو ہے وہ خاصی ایک دوسرے قریب ہیں لیکن ایکزیکٹلی ایک جیسے نہیں ہے ایک آدھی بٹ کا فرق ہے تو آپ ان کو بالکل ایک جیسا کر دیں گے تاکہ آپ کے پاس 256 سے زیادہ کلرز نہ ہو پہلا تو آپ نے یہ کام کیا اس کے بعد آپ اپنے امیج کو ذرا سکین کرتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں فرض کریں آپ کو ایک لائن نظر آئی سیدھی لائن ہے یہ سیدھی لائن جو ہے بلو رنگ کی ہے یہ سیدھی لائن جو ہے اس میں پچاس پکسل ہے تو بجائے اس کے کہ آپ لکھیں جناب پہلا پکسل بلو دوسرا بلو تیسرا بلو چوتھا پچاس تک بلو آپ کہیں گے جناب بلو ففٹی پکسلس اس انسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ جناب اسٹارٹنگ فروم ہیئر اگلے جو پچاس پکسل ہیں ان کو آپ بلو کر دیں تو بجائے اس کے کہ آپ پچاس پکسلز کو انڈیویجلی اسٹور کریں ان کے کلر انفارمیشن کو آپ دو نمبروں کے ذریعے اس ساری کی ساری انفارمیشن کو اسٹور کر سکتے ہیں colour and the number of pixel یہ والا یعنی جف فارمیٹ جو ہے it's very useful when you trying to save drawings یعنی کیٹ ڈرائنگ ہو گئی یا کوئی بھی ایسا امیج جس میں ریگولر شیپس ہوں جس میں اسکوئرس ہوں ہوں لائنیں ہوں کسی طرح کی بھی لائن ڈرائنگ جو ہے وہ جف کے ذریعے بڑے بہتر طور پہ اسٹور ہوگی یعنی بہتر طور پہ اس کا سائز خاصا چھوٹا ہوگا لیکن اگر آپ نے ریئلسٹک امیجز اسٹور کرنے آپ نے نیاگرا فالس کی ایک تصویر لی ہے یا پھر آپ نے شاہی قلعے کی ایک تصویر لی ہے ان کو اگر آپ اسٹور کرنا چاہیں گے تو ذرا کچھ مسئلہ ہو جائے گا یعنی یہ اسٹور تو کر لے گا لیکن اس فائل کا سائز جو ہوگا وہ اتنا زبردست نہیں ہوگا یعنی وہ ضرورت سے شاید تھوڑا سا بڑا ہی ہو جف امیجز کے بارے میں جف فارمیٹ کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو آپ کو پتا ہونی چاہیے it's a lossless storage format lossless storage format وہ فارمیٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس فارمیٹ میں جائیں اور واپس اوریجنل فارمیٹ میں آنا چاہیں تو اوریجنل ایگزیکٹلی exactly ویسا ہی بن جائے جیسا تھا یعنی اگر فرض کریں کہ میں ایک قیمہ بنانے والی مشین میں گوشت ڈالتا ہوں قیمہ نکلتا ہے تو اگر یہ لاس لیس فارمیٹ ہوگا اگر اس میں میں کیما ڈالوں تو گوشت نکلنا چاہیے ایسا تو نہیں ہوتا نا لیکن جف فارمیٹ کچھ ایسا ہے یعنی اس میں آپ انفارمیشن لوز نہیں کرتے جب آپ جو بھی نیٹو فارمیٹ تھا اس سے جف میں جاتے ہیں آپ انفارمیشن لوز نہیں کرتے ہاں یہ ریسٹرکشن ضرور ہے کہ وہ جو نیٹو فارمیٹ تھا یعنی اوریجنل پکچر تھی اس میں ٹو سے زیادہ کلرز نہیں ہونے چاہیے تو فرض کریں کہ آپ کے پاس اوریجنل پکچر تھی اس میں 256 یا اس سے کم کلرز تھے اس کو آپ نے جیف میں کنورٹ کیا آپ واپس اوریجنل فارمیٹ میں جانا چاہیں نو پرابلم آپ جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں so that's why this is a lossless format اس سے اگلا جو ہم فارمیٹ ڈسکس کریں گے that is the J P G format that is not a lossless format it's a lossy format یعنی جب آپ کسی امیج کو جے پی جی میں کنورٹ کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں آپ کو وہ اوریجنل امیج نہیں ملتا اس جیسی چیز ملتی ہے تقریباً ویسی چیز ملتی ہے لیکن اوریجنل امیج آپ کو ہرگز نہیں ملتا جے پی جی جو ہے یہ مخفف ہے جے پی ای جی کا JPEG JPEG stand for joint photographic experts group اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ فل کلر جو امیجز ہوتے ہیں یا گرے اسکیل امیجز جو ہوتے ہیں ان کو کمپریس کر سکتے ہیں using the J P G format by the way the J P G format does not work with black and white images اس میں آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ جے پی جی یوز کریں گے بہتر آپ جیف یوز کر لیں ایک تو یہ کہ فل کلر یا گرے اسکیل اور دوسرے یہ this format is good for natural images realistic real world images مثلاً وہی کہ آپ نے ایک پہاڑ کی تصویر لی ہوئی ہے یا پھر آپ نے شالامار گارڈنس کی تصویر لی ہوئی ہے بہت زیادہ ڈیٹیل ہے ان ان امیجز میں پکسل ٹو پکسل ویریشنز بہت زیادہ ہیں ایسی سچویشنز کے لیے جے پی جی از مچ بیٹر دین جف یہ ان کو ایک خاص طریقے سے سلائٹلی کمپلیکس الگریدم اتنا آسان نہیں ہے جتنا کا الگریدم ہے اس کو اسٹور کرتی ہے لیکن خیال رہے کہ یہ ایک لاسی الگریدم ہے that is you lose some information when you go from a native format جو اوریجنل فارمیٹ ہے اس سے جب آپ جے پی جی میں جاتے ہیں یو لوز سم انفارمیشن یہ فارمیٹ جو ہے اس کے ذریعے آپ کیٹ ڈرائنگ اسٹور کر سکتے ہیں لیکن نہ کریں بہتر ہے کہ اس کے لیے آپ جیف ہی یوز کریں جس پکچر میں خاصی اسٹریٹ لائنس ہیں اس کے لیے J P G is not the right thing اس کے لیے میرے خیال میں جف فارمیٹ جو ہے it's a more suitable format W F format کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اٹس اے ویکٹر فارمیٹ یہ بنا تو ٹو ڈی اینیمیشن کے لیے ہیں لیکن اگر آپ اس میں اسٹل امیجز اسٹور کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہ والا جو فارمیٹ ہے یہ نیٹو نہیں ہے ہمارے جو ویب براؤزرس ہیں ان کے لیے یعنی ویب براؤزر کو تھوڑی سی ہیلپ کی ضرورت ہوگی before they can display an S W F image a shock wave flash image اس کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں ایک پلگ ان ہوتا ہے یعنی ایک ہیلپر پروگرام ہے وہ آپ کہیں سے لا کے اپنے براؤزر کو دیتے ہیں پھر جا کے یہ جو ایس ایف والے امیجز جو ہیں آپ کے براؤزر میں ڈسپلے ہونا شروع ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی فارمیٹ ہے جو خاصا ابھی نیا ہے لیکن میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت پاپولر ہوگا وہ ہے the S V G format the structured vector graphics format S V G میں اور شاک ویو فلیش فارمیٹ میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جو ایس پی جی میں فائل سٹور ہوتی ہیں وہ پلین ٹیکسٹ میں ہوتی ہیں ایس ڈبلو ایف میں جو ہوتی ہیں وہ بائنری ورژن میں ہوتی ہیں یعنی ایس ڈبلو ایف کی فائل کو جو ہے ہیومنس کے لیے ریڈ کرنا آلموسٹ ناممکن ہے ایز ایس پی جی کی فائل جو ہے وہ کلیئرلی آپ پڑھ سکتے ہیں نہ صرف یہ یہ جو سرچ انجن جو ہیں وہ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں تو وہ ان کو انڈیکس کر سکتے ہیں ایس ڈبلو ایف کے بارے میں مجھے سب سے بڑی شکایت جو ہے وہ یہی کہ ایس ڈبلو ایف فائلس کو فلیش فائلس کو یہ سرچ انجن جو ہے انڈیکس نہیں کر سکتے میں اس میں اگر زبردست قسم کی انفارمیشن ڈالتا ہوں کوئی اس انفارمیشن کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تھرو گوگل اور through some other search engine وہ کبھی اسے تلاش نہیں کر سکیں گے کیونکہ it's not a text based format it's a binary format تو اسٹرکچرڈ ویکٹوگرافکس ہے نیو فارمیٹ لیکن میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ خاصا پاپولر ہو جائے گا کمپیوٹر سائنس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ برانچ ہے it's the image processing branch image processing میں آپ کیا کرتے ہیں اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ امیجز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں ان سے کھیلتے کودتے ہیں ان کو انہانس کرتے ہیں ان کو بہتر بناتے ہیں ان کو چینج کرتے ہیں ایگزامپلس فرض کریں کہ آپ کے پاس سیٹلائٹ ہے اس سے آپ نے سارے پاکستان کا ایک امیج لے لیا ظاہر ہے وہ امیج ٹو ڈی ہوگا اب کمپیوٹر گرافکس میں جو امیج پروسیسنگ والی ٹیکنیکس ہیں ان کے ذریعے میں اس ٹو ڈی امیج کو ایک تھری ڈی امیج میں کنورٹ کر سکتا ہوں یعنی کمپیوٹر اس کا کچھ اس طرح پروسیس کرے گا کہ مجھے I could travel through it وہ پہاڑیاں جہاڑیاں سطح مرتفع اور اور اور جتنی بھی زیڈ ایکسز میں چینجز آ رہی ہیں ان کو میں ریکریٹ کر سکتا ہوں ایک لحاظ سے I can convert a two D image into a three D image اس کے لیے خاصی مینیپولیشن کرنی پڑتی ہے خاصا کام کرنا پڑتا ہے computer like but it's possible so I can go from a two D image to a three D model this is image processing یہ بھی کہ آپ کی ایک پرانی سی تصویر پڑی ہوئی ہے بہت پرانی سی تصویر پڑی ہے جب پاکستان بنا تھا اس وقت کسی نے کسی جگہ کی کسی گھر کی تصویر لی تھی وہ خاصی بدی سی ہو گئی ہے فیڈ ہو گئی ہے کارنر اس کے مڑ گئے ہیں امیج پروسیسنگ کے ذریعے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں تقریباً ویسی ہی جس طرح کے وہ اوریجنل تھی نا آپ ویسی بنا سکتے ہیں اس کے لیے ٹیکنیکس ایگزسٹ کرتی ہیں ایک اور ایگزامپل یہ کہ فرض کریں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تربیلا ڈیم جو ہے اس میں اس وقت سلٹ کتنی ہے آپ کو پتا ہے نا کہ پہاڑوں سے ریت آتی رہتی ہے تربیلا کے اندر منگلا کے اندر کسی بھی لیک میں اس کی وجہ سے اس کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے پانی کی وہ کم ہوتی رہتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب اس وقت کتنی اسٹوریج کیپیسٹی ہے کیونکہ جتنی اسٹوریج کیپیسٹی ہوگی اتنا ہی آپ بجلی پیدا کر سکیں گے اتنا ہی پانی آپ کھیتوں کو فراہم کر سکیں گے تو اس کے کئی طریقے ہیں ایک پرانا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیس پچیس آدمیوں کی ایک ٹیم بناتے ہیں وہ جا کے کوئی زبردست قسم کا سروے کرتے ہیں اس کے ارد گرد جا کے پتا نہیں کیا کچھ کرتے ہیں تین مہینے کے بعد آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں جناب اتنی کیپیسٹی ہے دوسرا طریقہ ہے امیج پروسیسنگ کے ذریعے آپ کرتے یہ سیٹلائٹ کے ذریعے ایک امیج لیتے ہیں وہاں کا اب آپ اوپر سے جب دیکھیں گے تربیلا جھیل کو تو ڈپینڈنگ اپون اس میں ریت کہاں پہ کتنی ہے آپ کو واٹر کا کلر جو ہے ذرا مختلف نظر آئے گا جہاں پہ ذرا شیلو واٹر ہوگا وہاں پہ اور رنگ نظر آئے گا جہاں پہ ڈیپ واٹر ہوگا یعنی کم ریت ہوگی آپ کو وہاں پہ اور رنگ نظر آئے گا اگر آپ یہ تصویریں لیتے رہے ہر دوسرے تیسرے مہینے آپ بتا سکتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے امیج پروسیسنگ کے ذریعے ہم یہ کر سکتے ہیں ان تصویروں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں ان کو اینالائز کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں کہ جناب اب کیپیسٹی کتنی رہ گئی ہے یا پھر یہ کہ کہاں پہ زیادہ ریت آ گئی تو میں بھی وہاں پہ تھوڑی سی ڈریجنگ کر کے ہم حالات کو بہتر بنا سکیں ابھی تک ہم نے زیادہ تر ٹو ڈی گرافکس کی بات کی اب ذرا تھری ڈی گرافکس کی بھی بات کر لیں یعنی بجائے اس کے کہ صرف بریتھ ہو وڈ ہو ہم کچھ ڈیپتھ کی بھی بات کر لیں ایسے امیجز جس میں ڈیپتھ بھی ہوتی ہے ایشو یہاں پہ یہی ہے اٹ ڈز اے میٹر کہ یہ ٹو ڈی ہے یا تھری ڈی ہے آپ نے ڈسپلے اسے ایک ٹو ڈی اسکرین پہ ہی کرنا ہے تو فلیٹ امیجز کو آپ نے اس طرح دکھانا ہے یوزر کو کہ اس کو نظر آئے کہ جس طرح یہ اس میں کوئی ڈیپتھ ہے اس میں یہ تیسری ڈائمنشن ہے ایک الوژنس آپ نے کریٹ کرنا ہے کہ ٹو ڈی ڈسپلے پہ آپ ویور کو ایک تھری ڈی پرسپشن دے سکیں تیسری ڈائمینشن بھی کسی طریقے سے دکھا سکیں آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارا جو ریٹنا ہے آنکھ کا دونوں آنکھوں کا اس پہ جو امیج بنتا ہے وہ ٹو ڈی ہوتا ہے معلوم ہے نا آپ کو لیکن جب ہم چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں ہمیں چیزیں تھری ڈی میں نظر آتی ہیں ہمیں یہ ڈیپتھ والی چیز نظر آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں یا قریب بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیز مجھے میں آئی کین فیل دیٹ یہ کیسے ہوتا ہے جناب اس کا راز اس کا سیکرٹ جو ہے نا دیٹ از ویژن دیکھیں ہماری دو آنکھیں ہیں تقریباً چند سینٹی میٹر کے فاصلے پہ ایک دوسرے سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کا ایک امیج اس ریٹنا میں بنتا ہے دوسرا امیج اس ریٹنا میں بنتا ہے یہ دونوں امیج تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں تھوڑے سے بہت زیادہ نہیں تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں یہ جو تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس کو پروسیس کر کے ہمارا ذہن ہمارا دماغ کچھ ایسی امیج پروسیسنگ کرتا ہے کہ ان کو پروسیس کر کے وہ ایک کمپوزٹ امیج بناتا ہے ان ٹو ڈی امیجز کو ملا کے وہ ایک تھری ڈی امیج بناتا ہے اس سے ہمیں یہ ڈیپتھ کا پرسپشن ملتا ہے تو یہ برین جو ہے ہمارا it is an image processor it can convert two two D images into a three D model three D graphics کی اپلیکیشنز بے شمار ہیں میری فیوریٹ اپلیکیشن آ رہا ہے گیمز میں ہے بڑی انٹرسٹنگ بڑی زبردست تھری ڈی گرافکس کے ذریعے گیمز بنائی جا سکتی ہیں بڑی ریئلسٹک گیمز بنائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہ میڈیسن میں اس کی خاصی امپورٹنس ہے آپ ایک پیشنٹ جو ہیں ان کے برین کا ایک تھری ڈی ماڈل سا بنا سکتے ہیں اس کو گھما پھرا کے آپ مختلف چیزیں اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ شاید آپ کو زیادہ آسانی سے اس طرح نظر آ جائے بجائے اس کے کہ آپ بے شمار ٹو ڈی امیجز دیکھیں سلائس کر کے اپنے برین کے اس کے مختلف ٹو ڈی امیجز دیکھیں اور اس سے اخذ کرنے کی کوشش کریں کیا پرابلم ہے اگر کسی طرح میں آپ کو ایک تھری ڈی امیج دکھا سکوں جس کو آپ روٹیٹ بھی کر سکیں الٹا سیدھا ایسے ویسے بھی کر سکیں تو شاید اس میں اگر کوئی پرابلم ہو وہ زیادہ آسانی سے نظر آ جائے اس کے علاوہ تھری ڈی کیڈ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے فرض کرے ایک پہیا بنانا ہے موٹا سا پہیا بنانا ہے تو میں بجائے اس کے کہ اس کی مختلف ڈرائنگز آپ کو بنا کے دوں میں آپ کو ایک ہی تھری ڈی سی آپ کو ڈرائنگ بنا کے دیکھوں دے دوں اور اس کو آپ مینیپولیٹ کر سکیں اس کو گھما پھرا کے آپ دیکھ سکیں کہ اس کے مختلف فیچرز کیا ہیں ایک ٹرم جس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تھری ڈی گرافکس کے بارے میں وہ ہے رینڈرنگ رینڈرنگ سے کیا مراد ہے رینڈرنگ از اے پروسیس جس کے ذریعے آپ ایک تھری ڈی آبجیکٹ کو ایک ٹو ڈی اسکرین پہ ڈسپلے کرتے ہیں یہ کام جو ہے یہ جو پروسیس رینڈرنگ کا ہے یہ کمپیوٹیشنلی خاصا ایکسپینسو ہے یعنی عموماً اس کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے آپ کو خاصا تگڑا سا کمپیوٹر چاہیے جس کا موٹا سا پروسیسر ہو اس میں اچھی خاصی میموری بھی ہو اس میں اسٹیپس جو انوالوڈ ہیں وہ تین ہیں پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ایک وائر فریم ڈرا کرتے ہیں یعنی اس آبجیکٹ کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کی مدد سے آپ ایک ڈھانچہ سا بناتے ہیں ایک اسٹرکچر سا بناتے ہیں تھن لائنس کے ذریعے ایک وائر فریم سا بنتا ہے اگر آپ نے مثلا ایک ٹائر بنانا ہے تو آپ وہ پتلی پتلی لائنیں لگا کے اس کا ایک اسٹرکچر سا بناتے ہیں اس کا ایک ڈھانچہ سا بناتے ہیں اس کے بعد دوسرے اسٹیپ میں آپ یہ کرتے ہیں وہ جو ڈھانچہ سا آپ نے بنایا ہے اس میں مختلف طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا مختلف جگہوں پہ آپ کلرز ایڈ کرتے ہیں یا پھر ٹیکسچر ایڈ کرتے ہیں یا پھر پیٹرنز ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد ایک آخری اسٹیپ ہوتا ہے جس میں آپ لائٹنگ کے افیکٹس ایڈ کرتے ہیں دیکھیے نا اگر لائٹ یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو ٹرو تھری ڈی پرسپیکٹو دینے کے لیے یوزر کو میں اسے دکھانا چاہوں گا کہ یہاں سے رائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا پھر اگر یہاں پہ لائٹ لگی ہوئی ہے یہاں پہ آبجیکٹ ہے تو یہاں پہ اس کو شیڈو دکھاؤں گا اس سے وہ زیادہ ریئلسٹک لگے گا تو تین اسٹیپس رینڈرنگ میں سب سے پہلے تو ایک وائر فریم سا بناتے ہیں اس کے بعد اس اس میں فل کرتے ہیں کلرز اور ٹیکسچرز اور پیٹرنز اور آخری چیز یہ کہ اس میں ہم لائٹنگ افیکٹس ڈالتے ہیں یعنی شیڈوز دکھاتے ہیں اگر کوئی ریفلیکشنز ہوں وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی جناب آخر میں ہم اینیمیشن کے بارے میں بھی آپ سے ڈسکشن کرنا چاہیں گے اینیمیشن کیا ہے moving graphics graphics when they move وہ جو چیز ایک بنتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اسے ہم اینیمیشن کہتے ہیں اس میں ایک لحاظ سے ہم الوژن پیدا کر رہے ہوتے ہیں موومنٹ کا یوزنگ اسٹل امیجز تو ہم اسٹل امیجز کی ایک سیکوینس جو ہے نا اس کو دکھاتے ہیں آپ کو اس کو ریپڈلی دکھاتے ہیں آپ کو لگتا ہے جس طرح چیزیں موو کر رہی ہیں لیکن ایٹ دا ویری بیسس وہ اسٹل امیجز ہی ہیں بہت سارے ہیں تیزی سے موو کر رہے ہیں لیکن ہیں وہ اسٹل امیجز ہی اب یہ جو امیجز ہیں فرض کریں کہ میں نے ایک واک کرتے ہوئے کسی آدمی کو دکھانا ہے آپ کو تو اس میں اگر وہ تقریباً دس فٹ چلتا ہے اس میں مجھے کئی امیجز دکھانے پڑیں گے آپ کو اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلا امیج اور دوسرا اسٹل امیج بالکل نیکسٹ اسٹل امیج ہے اس میں اتنا فرق نہیں ہوگا تو یہ کام یعنی یہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ بے شمار امیجز بنانا ہے یہ خاصا ٹی ڈی ایس کام ہے ایک زمانے میں یہ کام جو ہے ہاتھ سے ہی ہوا کرتا تھا لیکن اب کمپیوٹر اس سلسلے میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں تو اب یہ ابھی بھی ٹی ڈی ایس ہے لیکن اتنا ٹی ڈی ایس نہیں رہا جتنا کہ پہلے ہوا کرتا تھا آپ کو ایک تھوڑی چھوٹی سی اینیمیشن دکھاتے ہیں اس اینیمیشن میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہینڈ جو ہے موو کر رہا تھا وہ تقریباً 360 ڈگری اس نے موو کیا یہ اینیمیشن اسٹل امیجز کی وجہ سے بنی تھی میں اب آپ کو وہ اسٹل امیجز دکھاتا ہوں یہ سولہ اسٹل امیجز کی وجہ سے بنی تھی آل دو آپ کو لگا کہ چیزیں موو کر رہی ہیں لیکن اصل میں ہو کیا رہا تھا یہ سولہ امیجز جو ہیں تیزی سے آپ کے سامنے ایک کے بعد دوسرے ڈسپلے کیے جا رہے تھے اس طرح پرسپشن آپ کو یہ ملا کہ امیج موو کر رہا ہے آپ کو پرسپشن یہ ملا کہ اینیمیشن چل رہی ہے لیکن اصل میں وہ یہی رہا ہے کہ اسٹل امیجز جو ہیں تیزی سے آپ کے سامنے ان کو چینج کر کے دکھایا جا رہا ہے کمپیوٹر اینیمیشن کی ایگزامپلس بے شمار ہیں گیمز جو ہم کھیلتے ہیں کمپیوٹر پہ you know they are animations اس کے علاوہ کارٹونس ہم دیکھتے ہیں آج کل موویز بھی کمپلیٹلی اینیمیٹڈ موویز بھی آ گئی ہیں ان میں ریئل لائف کیریکٹر کوئی نہیں ہوتا سارے کے سارے جو کیریکٹرز ہیں دے آر کمپیوٹر جنریٹڈ اس کے علاوہ اینیمیشن کے اور بھی کئی فائدے ہیں مثلا پچھلے لیکچرز میں ہم نے جس طرح وہ انسٹنٹ میسنجر کو آپ کو کی کے پروسیس کو اینیمیٹ کر کے دکھایا تھا it's a very good use of animation اس سے ویور کو آڈینس کو میسج پہنچانا جو میں پہنچانا جا رہا ہوں خاصا آسان ہو جاتا ہے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس بعض ہوتے ہیں مثلا نیوکلیر فیوژن دکھانا ہے یا فشن آپ نے دکھانا ہے اس کو بھی آپ اگر اینیمیٹ کر کے دکھائیں تو دیکھنے والے کو بہتر سمجھ آتی ہے اگر آپ اس کو اسٹل پکچر دکھائیں تو شاید اس کو اتنی بہتر سمجھ نہ آئے اور یہ بھی کہ اگر آپ اس کو ایکچوئل ایکسپیریمنٹ کر کے دکھائیں تو ہو سکتا ہے دیکھنے والے کو کچھ ہو جائے اینیمیشن میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹرم یوز کی جاتی ہے ٹویننگ کی آئیے اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے اینیمیشن دکھانی ہے اس کے لیے بہت سارے اسٹل امیجز بنانے پڑتے ہیں مثلاً اگر ایک سیکنڈ کی اینیمیشن دکھانی ہے تو اس میں fourteen to thirty still images اس کے لیے آپ کو بنانے پڑتے ہیں تو ہر سیکنڈ کے لیے اگر مجھے یہ بیس پچیس امیجز اسٹل امیجز بنانے پڑ جائیں تو بور ہو جاؤں گا میں تو فوت ہو جاؤں گا اس کے لیے ایک ٹیکنیک یوز کی گئی ہے وچ از کال ٹویننگ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو میں نے یہاں سے لے کے وہاں تک واک کرنی ہے جس کے لیے مجھے فرض کریں تقریباً پچیس امیجز بنانے پچیس نہیں بناتا میں صرف چار یا پانچ بنا دیتا ہوں اور اس کے بیچ والے امیجز جو ہے نا وہ میں کمپیوٹر سے کہتا ہوں کہ بھائی اب یہ تم انہیں اپروکسیمیٹ کر کے بناؤ تو وہ یہ جو چار یا پانچ امیجز ہیں انہیں کی امیجز کہا جاتا ہے تو کمپیوٹر کرتا یہ ہے کہ پہلا کی امیج لیتا ہے دوسرا لیتا ہے اس کے بیچ میں تین امیجز جو ہے وہ اپروکسیمیٹ کر کے بنا لیتا ہے ان کی ایوریجز نکال کے اور کئی طریقوں سے وہ بنا لیتا ہے یہ کام یعنی کی امیجز کے بیچ میں جو امیجز کیلکولیٹ کر کے بنائے جاتے ہیں اسے ہم ان بٹویننگ کہتے ہیں یا پھر شارٹ کر کے ٹویننگ کہا جاتا ہے اس کا سمپلسٹ ایزم یہی ہے کہ یہ جو دو امیجز ہیں ان کی ایوریج لو تو بیچ والا امیج بن جائے گا یہ جو امیج بنا ہے بیچ والا کیلکولیٹڈ اس کی اور پہلے امیج کی ایوریج ملو تو ان کے بیچ والا مل جائے گا تو یعنی یہ دو کی امیجز تھے اس پروسیس کے ذریعے ان کے بیچ کے تین امیجز میں کیلکولیٹ کر کے بنا دیتا ہوں فیوچر کی تھوڑی سی بات کر لیں کہ فیوچر میں اینیمیشن اور گرافکس میں کیا متوقع ہے ایک چیز تو یہ ہوگی کہ فیوچر میں بہتر گرافیکل فارمیٹس آئیں گے تو فائل سائز میرے خیال میں نسبتاً کم ہوتا جائے گا یعنی اسٹوریج ایفیشنسی جو ہے ان گرافک فارمیٹس کی بڑھتی جائے گی اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ تھری ڈی اینیمیشن آپ دیکھیں گے کہ مزید زیادہ پاپولر ہوتی جائے گی اور اس کے علاوہ گیمز کا جہاں تعلق ہے میرے خیال میں ابھی بھی خاصی ریئلسٹک گیمز آ گئی لیکن اور ریئلسٹک گیمز آ جائیں گی موویز میں بھی اس اینیمیشن میں جو ترقی ہوگی اس کا اثر ہوگا یعنی آج سے دس پندرہ سال کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو ایسی موویز عام ملنا شروع ہو جائیں کہ جس میں ریئل لائف کیریکٹر ایک بھی نہیں ہوگا اس میں ریئل لائف ایکٹر ایک بھی نہیں ہوگا سارے کے سارے جو کیریکٹر ابھی آلریڈی ایک ایسی مووی بن چکی ہے وہ خاصی بورنگ مووی تھی was based on a computer game لیکن ویسی موویز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید بنتی جائیں گی اور فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ ایکٹر کا رول جو ہے کسی مووی میں کم سے کم ہوتا جائے گا آج جناب ہم نے گرافکس اور اینیمیشن کی بات کی خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان دونوں چیزوں کو کمپیوٹر اسکرین پہ ڈسپلے کیسے کیا جاتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف فائل فارمیٹس کون سے ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں گرافکس اور اینیمیشن کی فائلز کو اسٹور کرنے کے لیے نیکسٹ ٹائم ہم بہت انٹرسٹنگ ایک ٹاپک پہ بات کریں گے ہم انٹیلیجنس سسٹمس کی بات کریں گے ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ آم سسٹم میں اور آرٹیفیشلی انٹیلیجنس سسٹم میں فرق کیا ہوتا ہے ڈسٹنگوشنگ فیچرز کیا ہوتے ہیں ان کے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان انٹیلیجنس سسٹم کا رول کیا ہے آج کل کی کمپیوٹنگ میں اس کے علاوہ انٹیلیجنس سسٹم بنانے کی کئی ٹیکنیکس جو ہیں ان کا بھی ہم تذکرہ کریں گے all that next time until then اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ